ولا تتمنوا ما فضل الله الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب نصيب مما مما اكتسبوا وللنساء اكتسبن واسألوا من فضله ان اللہ كان بكل شيء عليما اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے مردوں کا حصہ ہے جو ان کا کیا دھرا ہے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگتے رہو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں ابن حاتم کی روایت میں ہے عورتوں نے یہ آرزو کی تھی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد میں جاتے اور روایت میں ہے کہ ایک عورت نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کہا تھا کہ دیکھیے مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملتا ہے یعنی وراثت میں دو عورتوں کی شہادت مثل ایک مرد کے سمجھی جاتی ہے پھر عمل میں اس طرح ہے کہ ایک نیکی کی آدھی نیکی رہ جاتی ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں نے تو کہا تھا کہ جب دوہرے حصے کے مالک ہم ہیں تو دوہرا اجر بھی ہمیں کیوں نہ ملے اور عورتوں نے درخواست کی تھی کہ جب ہم پر جہاد فرض ہی نہیں اور ہم نہیں کرتے تو شہادت کا ثواب ہمیں کیوں نہ ملے اس پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو روکا اور حکم دیا کہ میرا فضل طلب کرتے رہو ابن عباس صدی اللہ عنما سے یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ انسان یہ آرزو نہ کرے کہ کاش کے فلاں کا مال اولاد میرا ہوتا اس پر اس حدیث سے کوئی اشکال ثابت نہیں ہو سکتا جس میں ہے کہ حسد کے قابل صرف دو ہیں ایک مالدار جو اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹاتا ہے یعنی خرچ کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کاش کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا بس یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر میں برابر ہیں اس لیے کہ یہ ممنوع نہیں یعنی ایسی نیکی کی حرص بری نہیں یہاں اس جیسی چیز اس جیسے نیک کام کے کرنے کی غرض سے حاصل ہونے کی تمنا ہے جو محمود یعنی پسندیدہ اور قابل تعریف ہے اور وہاں اس کی اپنی چیز خود کے قبضے میں کرنے کی نیت ہے جو ہر طرح مضموم اور بری ہے پس دینی اور دنیاوی فضیلت کی تمنا اس طرح منع ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا خیر کے بدلے خیر اور شر کے بدلے شر اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق ورثہ دیا جاتا ہے پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا فضل مانگتے رہا کرو آپس میں ایک دوسرے کی فضیلت کی تمنا بے سود امر ہے ہاں مجھ سے میرا فضل طلب کرو تو میں بخیل نہیں کریم ہوں وہ ہوں دینے والا ہوں دوں گا اور بہت کچھ دوں گا اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون دیے جانے کے قابل ہے اور کون فقیری کے لائق ہے اور کون آخرت کی نعمتوں کا مستحق ہے اور کون وہاں کی رسوائیوں کا سزاوار ہے اللہ اور اللہ کے بنائے ہوئے اسباب اور اللہ کے ان تمام وسائل کو مہیا کرنا اور آسان کر دیتا